حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو تیر مار کر قتل کر دیا مقتول کا ایک مامو کے سوا کوئی وارث نہ تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر یہ مسئلہ دریات فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو اللہ اور اس کا رسول اس کا مولا ہے اور جس کا کوئی وارث نہ ہو مامو اس کا وارث ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتیس